welcome to third lecture of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے ارتھمیٹک آپریشنس ڈسکس کیے ان آپریشنس کی کئی ایگزامپلس ہم نے مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے کی ہم نے دیکھا کہ مائکروسافٹ ایکسل میں اگر ورک شیٹس بنا لی جائیں تو ہر قسم کے ارتھمیٹک آپریشنس بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں جو پانچ آپریشن ہم نے کیے وہ ہر قسم کی بزنس ایپلیکیشنس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں چونکہ اکثر ریکوائرمنٹس بزنس انٹرپرائز کی اسی ٹائپ کی کیلکولیشنس کے ساتھ ریلیٹ کرتی تو آپ نے جو بیسک ارتھمیٹک دیکھا اسی پہ ہم بلڈ کریں گے اس کی اور کئی شکلیں ہیں اور اس کی اگزامپلس ہم مائکروسافٹ ایکسل میں بھی کرتے جائیں گے آج کے لیکچر میں ایک تو میں آپ کو کورس کے بارے میں course outline course grading course material exams جس میں مجھے یقین ہے آپ سب بڑے انٹرسٹڈ ہوں گے وہ آپ سے ڈسکس کروں گا آپ کو ایکسپلین کروں گا کون سی باتیں جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے مٹیریل کون سا اویلیبل ہے تو یہ تو ایک حصہ ہے اس لیکچر کا جو اسیسمنٹ اور ایویلویشن کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اس لیکچر کا دوسرا حصہ آج دو بیسک کانسیپٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ایک کانسیپٹ ہے فریکشن کا اور دوسرا ہے پرسنٹ کا اور اس سے پھر فردر پرسنٹیج کیا ہے اس کی اپلیکیشن کس طرح سے ہو سکتی ہے پے رول میں اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے گروس پے رول کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو سب سے جو widely used application business math کی بزنس انٹرپرائز میں ہے وہ ہے پے رول تو ہم آج ان باتوں کے بارے میں بات چیت کریں گے اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی میں کس طرح سے پے رول بنایا جاتا ہے اس کے کیا حصے ہوتے ہیں اور اس میں کون سی کیلکولیشنس کی جاتی ہیں اگلے لیکچر میں ہم ایک ٹپیکل پے رول اگزامپل بھی کریں گے جو مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے کی جائے گی اور باقی کانسیپٹس جو ماڈیول ون میں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے آج میں نے آپ کے لیے ایک certain number of slide select کیا ہے آئیے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کورس میں کون سے ماڈیولس ہیں اور پہلے ماڈیول میں کون سے لیکچر ہیں اس کے بعد جلدی سے ہیسٹیلی ویل گو تھرو اور میں آپ کو مختلف سلائڈس دکھاؤں گا کہ آپ کی جو گریڈنگ اور اسیسمنٹ ہے وہ کیسے ہوگی اور کون سا مٹیریل آپ کے لیے اویلیبل ہوگا تو آئیے آپ سلائڈس کی طرف چلتے ہیں اس لیکچر کے جو حصے ہیں evaluations how to calculate gross earnings and how to use Microsoft Excel یہ تو بیسک آبجیکٹو ہوا اب آپ کی ایویلویشنس کہ اس کورس میں ریکوائرمنٹ کیا ہے تو بیسک ریکوائرمنٹ تو یہی ہے کہ آپ اس کورس کو کمپلیٹ تب کر سکیں گے اگر آپ اس کی جو ایویلویشن کرائٹیریا ہے جو کنڈیشنز رکھی گئی ہیں ان کو اگر آپ پوری طرح سے میٹ کر سکیں گے آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں ایویلویشن کرائٹیریا یہ کئی ایویلویشن کرائٹیریا ہیں جن میں سے پہلا ہے فل پارٹیسپیشن ان دس کورس جس کا مطلب ہے کہ آپ نے سارے لیکچرز کو فالو کرنا ہے سارے لیکچرز کو اچھی طرح سے سننا ہے جو ہینڈ آؤٹس دیے جائیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے اسٹڈی کرنا ہے اور جو اسائنمنٹس دی جائیں انہیں بھی آپ نے پرومپٹلی کرنا ہے کرائٹیرین ٹو کہ اسائنمنٹس ان ٹائم جو کلوزنگ ڈیٹ دی جائے گی ان ڈیٹس سے پہلے آپ نے اسائنمنٹ سبمٹ کرنی ہے اگر آپ کوئی ڈیٹ مس کر گئے تو یو will miss the bus so please don't miss any closing dates تیسرا کرائٹیرین یہ ہے کہ there are certain grading rules جو ورچوئل یونیورسٹی آلریڈی یوز کر رہی ہے یہ کورس بھی ان گریڈنگ رولس کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے اور انہی کو ہم فالو کریں گے چوتھا کہ آپ نے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ کرنا ہے تب آپ اس کورس کو پاس کر سکیں گے گریڈنگ کیسے کی جائے گی آئیے میں آپ کو ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں اس کورس میں گریڈنگ اس طرح سے کی جائے گی کہ ایک تو چار اسائنمنٹس ہوں گی یہ چار اسائنمنٹس آپ کو کافی ارلی سٹیج پہ مل جائیں گے ان اسائنمنٹس کے ففٹین پرسینٹ مارکس ہوں گے اس کے علاوہ آپ کا ایک ٹرم ایگزام ہوگا جسے مڈ ٹرم کہا جائے گا اس کے تھرٹی فائیو پرسینٹ مارکس ہوں گے اور ایک اینڈ ٹرم ایگزام ہوگا جس کے ففٹی پرسینٹ مارکس ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں mid term thirty five percent final fifty percent four assignment fifteen percent اب اس کورس کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اکثر کورسز میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ اسٹوڈینٹ دوسرے اسٹوڈینٹس کی اسائنمنٹ سبمٹ کر دیتے ہیں اب ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اگر ایک اسٹوڈینٹ دوسرے اسٹوڈینٹ کی اسائنمنٹ کاپی کرتا ہے اور وہ دونوں اسائنمنٹس الیکٹرانکلی ورچوئل یونیورسٹی کو سمٹ ہو جاتی ہیں تو یہ سمجھنا کہ ورچوئل یونیورسٹی کو پتہ نہیں لگے گا بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ چائلڈ سوچ ہے بچوں والی سوچ ہے کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں جب ہر چیز کمپیئر ہوتی ہے تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کون سی اسائنمنٹس ایک دوسرے کی کاپی ہے تو پہلی بات تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ kindly don't copy each other's assignments اس کی دو وجوہات ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ آپ پکڑے جائیں گے اور اس کے نقصانات ہوں گے اسائنمنٹ ریجیکٹ ہو جائے گی آپ کی بھی ریجیکٹ ہو جائے گی آپ کے دوست کی بھی ریجیکٹ ہو جائے گی تو دونوں نمبر لوز کر جاؤ گے so don't try this trick please اچھا دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسائنمنٹس اس لیے کی جاتی ہیں کہ اسٹوڈینٹس پرابلمس جو وہ لیکچر کے دوران میں جن کے بارے میں سیکھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں ایڈیشنل پرابلمس ان کو دیے جائیں اسائنمنٹ کا مقصد ہوتا ہے پریکٹس پریکٹس سے آدمی کے کانسیپٹس بہتر ہوتے ہیں ان سے آپ کا نالج بڑھتا ہے آپ کی انٹرسٹ کورس میں فردر ڈیولپ ہوتی ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ please try to do these assignments yourself اچھا اس میں ایک بات ہے کہ اسائنمنٹ میں ڈسکشن کی جا سکتی ہے یہ منع نہیں ہے کہ آپ ڈسکس نہیں کر سکتے میتھڈالوجی آپ ڈسکس ضرور کر لیں میتھڈس کیا ہیں کس طرح سے ہوگا لیکن چونکہ ایک ہی اسائنمنٹ سب اسٹوڈنٹس کو دی جائے گی تو اگر آپ اسی طرح سے ایگزیکٹلی ہو بہ وہی چیز سبمٹ کر دیں گے تو وہ فوراً پکڑی جائے گی تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈونٹ ڈو دس آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں اسٹوڈینٹس ایک دوسرے کی اسائنمنٹس کاپی کر لینا چیٹنگ میں آتا ہے چیٹنگ یعنی دھوکہ دینا تو آپ کو یہ تو سکھایا نہیں گیا کہ بھی دھوکا دو والدین تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کا خیال تو یہی ہے کہ آپ بڑے اچھے بچے ہیں سچ بول رہے ہیں بڑے ایماندار ہیں اور میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ بھئی آپ بھی بڑے اچھے بچے ہیں تو میری آپ سے یہ امید ہے کہ آپ اس چیٹنگ میں نہیں آئیں گے دیکھیں دنیا میں رہنا اصولوں کے تحت اگر آدمی سیکھ جاتا ہے تو زندگی کے کسی موڑ پہ مار نہیں کھاتا لیکن وہ لوگ جو شارٹ کٹس مارتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ کیوں نہ یہ ففٹین پرسینٹ مارکس میں نقل مار کے لے لوں انہیں بعد میں نقصان ہوتا ہے اور ڈبل نقصان کہ ایک تو نمبر گئے دوسرا آپ کی عادت خراب تیسرا آپ بےمانی کے چکر میں پڑ گئے اور اس سے آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ اور خراب ہو جائے گا تو اول تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ اس قسم کی باتیں نہیں کریں گے لیکن میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بات پوائنٹ آؤٹ کروں کہ please don't get involved in cheating تو آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں اس کورس میں 45 فائیو لیکچرس ہوں گے اور ہر lecture 50 to 55 five minutes duration کا ہوگا اور یہ لیکچر اردو اور انگریزی کے مکسچر میں ہوں گے اس کورس میں جو میتھڈالوجی استعمال کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سلائڈ پریزنٹیشنس جہاں تک ہو سکتا ہے سلائڈ پریزنٹیشنس استعمال کی جا رہی ہیں یہ سلائڈیں آپ سب کو ورچوئل یونیورسٹی کی سائٹ پہ ایکچول لیکچر سے پہلے اویلیبل ہو جائیں گی اس سے ورچوئل یونیورسٹی کا یہ مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹ ان سلائیڈس کو لیکچر سے پہلے پڑھ لیں اپنی تیاری کر لیں آئیے آگے دیکھتے ہیں اس کورس کا ایک اپنا ویب پیج ہے اس ویب پیج پہ ویب سائٹ پہ ہر قسم کا لیکچر اور دوسرا سپورٹنگ مٹیریل پرووائڈ کیا جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو مختلف لنکس جو آپ کے کورس کے لیے امپورٹنٹ ہوں گے وہ بھی پرووائڈ کروں گا اس کورس میں ایک لنک ہم ایک ویب بیس ڈسکشن اور بلیٹن بورڈ کے لیے بھی پرووائڈ کریں گے تاکہ اس ڈسکشن اور بلٹن بورڈ پہ آپ اپنے ویوز دے سکیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر سکیں اور اگر آپ نے ٹیچر کے ساتھ کو بات کرنی ہے تو ٹیچر کے ساتھ بھی آپ کمیونیکیٹ کر سکیں ورچوئل یونیورسٹی آپ کو ٹیچنگ اسسٹینٹس اسائن کرے گی اور یہ ٹیچنگ اسسٹینٹس مختلف قسم کے کام کریں گے مثلا گریڈنگ آپ کے جو سوالات آپ انہیں یونیورسٹی کو بھجوائیں گے ان کا جواب دیں گے اس کے علاوہ وہ اگر کورس میں کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوئی سلائڈز وغیرہ میں تو وہ بھی پرووائڈ کریں گے آئیے میں آپ کو ٹیکسٹ اور ریفرنس مٹیریل کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل دوں اسٹوڈینٹس یہ کورس اگرچہ کہ ایک نیا کورس نہیں ہے بزنس میتھمیٹکس اور بزنس اسٹیٹسٹکس پاکستان میں مختلف شکلوں میں مختلف یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے بزنس میتھمیٹکس پہ اور اسٹیٹسٹکس پہ ہر قسم کی کتابیں موجود ہیں سو so اس لیے ہماری لوکل مارکیٹ میں بے شمار ٹیکسٹ بکس اویلیبل ہیں جو اس کورس کو کور کر رہی ہیں یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی کتاب جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے وہ مائکروسافٹ ایکسل کو ڈائریکٹلی استعمال کر کے اس قسم کے ٹاپکس کو کور نہیں کر رہی سو یہ پہلا موقع ہے کہ ہم ورچوئل یونیورسٹی کے انڈر بزنس میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس کے کورس میں مائکروسافٹ ایکسل کو ڈائریکٹلی استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ مٹیریل کا جہاں تک تعلق ہے بے شمار material on business mathematics and statistics is available on different websites باہر کی یونیورسٹیز اس قسم کے کورسز آلریڈی رن کر رہی ہیں تو ہم نے اپنے کورس کو ان یونیورسٹیز کے کورسز کو ریویو کر کے اور اپنی لوکل مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ کے ڈیولپ کیا ہے اس لیے اس کا ٹیکسٹ مٹیریل اور ریفرنس مٹیریل ڈائریکٹلی ایک ون والیوم میں اویلیبل نہیں ہے مگر آپ کو ویب سائٹ پہ ریفرنسز کہ کس کتاب کا کون سا چیپٹر کس ٹاپک پہ لیے پڑھنا چاہیے یہ اویلیبل ہوگا اس کے علاوہ پروفیسرس ہینڈ آؤٹس میں آپ کے لیے مٹیریل تیار کر رہا ہوں ساتھ ساتھ وہ مٹیریل لیکچر سے پہلے اس کورس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوگا اگر آپ پروفیسر کے ہینڈ آؤٹس اور سلائڈس اور وہ ریفرنس جو ویب سائٹ پہ آپ کو دیے جائیں گے اگر آپ اسے فالو کر لیں اور آپ اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں تو اس کورس میں کامیاب ہونے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں اگر آپ کو اس کورس کو سمجھنے میں کوئی ڈفیکلٹی ہو تو please send email to biz math at V U dot E D U dot P K میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس کورس کے سمجھنے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو مثلاً آپ مائکروسافٹ ایکسل میں نئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں کسی جگہ پہ آپ پھنس گئے ہیں یا آپ ایک کانسیپٹ آپ کو اسائنمنٹ دی گئی وہ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں پھنس گئے ہیں اس میں آپ کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں تو please send email to biz math at V U dot E D U dot P K اور مکمل طریقے سے آپ سب کی ہیلپ کی جائے گی کہ آپ کے پرابلمس کو فوراً ایڈریس کیا جائے آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ پہ ایک سیلری کو ڈیفائن کیا گیا اب میں پہلے آپ کو ایکسپلین کروں کہ اس کورس میں اب باقی جو اس لیکچر میں مٹیریل ہے وہ کیا ہے اور کیسے ہم اس مٹیریل کو اسٹڈی کریں گے اس کی امپورٹینس کیا ہے تو پہلا تو کانسیپٹ کہ پے رول میں کیلکولیشن کیا ہوتی ہے چونکہ پے رول ایک بڑی امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے ہمارے اس کورس میں تو پے رول مینس سیلری کا حساب جیسے میں نے پہلے لیکچر میں بڑی تفصیل سے ایکسپلین کیا تو پے رول سے بات ہو رہی ہے کہ سیلری کیا ہے ڈفرنٹ ٹائپس آف سیلریز ہوتی ہیں مثلاً ایک امپلائی ہے وہ منتھلی بیس پہ امپلائڈ ایک طریقہ ہے امپلائمنٹ کا جب مہینہ ختم ہو گیا اس کو آپ نے تنخواہ دینی ہے اس کی تنخواہ کے مختلف حصے ہیں اس کے مختلف بینیفٹس ہیں آپ نے حساب رکھنا ہے کہ یہ بینیفٹ کس حد تک لے چکا ہے اگر غیر حاضر ہے تو ایبسنس کا حساب کرنا ہے وہ سارے پہلو ہیں جو آپ پے رول میں اسٹڈی کرتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو فنڈامینٹل بات جو پے رول میں ہے وہ ہے سیلری تو یہ تو ہو گیا منتھلی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی بات سیلری کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پارٹ ٹائم ہیں اولی بیس پہ آ کے کام کر رہے ہیں آپ نے ان سے فکس کیا ہوا ہے کہ اتنے روپے پر آر ہم آپ کو دیں گے اور آپ ان کی حاضری لگا رہے ہیں ان کے گھنٹے گن رہے ہیں اور بعد میں آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس کی ٹوٹل سیلری اس مہینے میں کیا ہے اب ایک تیسری شکل ہے کہ نہ تو منتھلی بیس ہے اور نہ آورلی بیس ہے تو ایک انسینٹو بیسڈ بلکہ کہہ لیں کہ پیس ورک ٹائپ آف آپ نے فگر آؤٹ کیا ہوا ہے کہ اتنے پیس اگر کم سے کم بنا لو گے تو اتنے پیسے اگر اس سے اوپر جتنے پیس بناؤ ہر پیس کے ہم تمہیں اتنے روپے دیں گے اچھا یہ جو آخری شکل ہے یہ اکثر فیکٹریوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں پروڈکشن کا کام ہو رہا ہے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اخراجات خام خواہ بڑھیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انسینٹو دے دیتے ہیں یہ انسینٹو بیسڈ پیمنٹس کہہ لیں سیلری تو اس کو ڈائریکٹلی نہیں کہا جا سکتا مطلب آئے گا تو سیلری کے انڈر لیکن یہ انسینٹو بیسڈ پیمنٹ آپ اس کو کہیں گے تو یہ تین شکلیں ہوئیں جو آپ سیلری کے ہیڈ میں پیمنٹ کر رہے ہیں منتھلی بیس پہ کر رہے ہیں آورلی بیس پہ کر رہے ہیں اور تیسرا انسینٹو بیس پہ کر رہے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جو ریگولر امپلائیز جو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو لوگ بزنس انٹرپرائز میں کام کر رہے ہیں وہ تو ریگولر امپلائیز ہیں تو ان کی سیلری کا کیا حساب کیا جاتا ہے اور کیسے وہ اس کا حساب رکھا جاتا ہے تو سیلری میں ایک پہلو جو ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سیلری پہ ٹیکس لیتی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی سیلری میں الاؤنسز اتنے ہیں کہ الاؤنس صرف ٹوٹل سیلری کا یعنی بیسک سیلری اور الاؤنس ملا کے اگر وہ ون تھرڈ بنتے ہیں تو پھر الاؤنس پہ ٹیکس نہیں لیا جاتا یہ میں دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر بیسک سیلری ون ہنڈریڈ ہے اور الاؤنس ففٹی ہیں تو اٹ مینس کہ ٹوٹل سیلری از 150 تو 150 میں 50 پہ گورمنٹ آف پاکستان ٹیکس نہیں لیتی اور انکم ٹیکس کا حساب سو روپے پہ کیا جاتا اب بعض جگہ پہ بعض کمپنیاں اپنی پریکٹس کے مطابق ایکسٹرا الاؤنس بھی دے رہی ہیں تو اس ایکسٹرا الاؤنس کا کیا امپیکٹ ہے مثلاً ایک کمپنی نے کہا کہ جی بیسک سیلری کا سکسٹی فائیو پرسینٹ ہم الاؤنس دیں گے تو اس میں یہ ہے کہ ففٹی پرسینٹ الاؤنس پہ تو ٹیکس نہیں لیا جائے گا باقی جو الاؤنس ہے مثلا اگر سکسٹی فائیو ہے تو ففٹین پرسینٹ پہ عام بیسک سیلری کی طرح اس پہ بھی ٹیکس دینا پڑے گا تو آپ نوٹ فرمائیں کہ سیلری میں پہلا سوال یہ اٹھ گیا کہ بیسک سیلری کیا ہے کیلکولیشن جب آپ کریں گے تو پہلا پوائنٹ دیکھنے والا یہی ہوگا کہ بیسک سیلری کا ٹوٹل سیلری کے ساتھ کیا تعلق ہے اب الاؤنس کے علاوہ کچھ بینیفٹس ہیں جو کمپنیز امپلائیز کو دے رہی ہیں اس میں ایک بینیفٹ ہے جس کو گریچوٹی کہتے ہیں گریچوٹی کیا ہے کہ ایک کمپنی کے پاس اگر ایک آدمی کام کر رہا ہے تو وہ سال کے آخر پہ اس کو ہر گیارہ مہینے کے بیس کر کے تو ایک بیسک سیلری گریچٹی کے طور پہ دیتے ہیں اور اس گریچٹی کی رقم کو وہ انویسٹ کر دیتے ہیں ایک باقاعدہ اس کے لیے گریچوٹی ٹرسٹ فنڈ بنایا جاتا ہے اور گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں جو ان گریچٹی ٹرسٹ فنڈز کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک حساب اپنا ہو گیا کہ گریچٹی کتنی ہے اور گریچٹی میں وہ پیسے کتنے ہیں کہاں انویسٹ کیے اس سال کے آخر پہ ان کی کیا پوزیشن ہے امپلائیز کی ٹوٹل گریچٹی کتنی بن چکی ہے اور جب امپلائی اگر کمپنی چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو کتنی گریچوٹی کی اماؤنٹ ملے گی تو یہ gratuity is another very important part of the salary اب گریچٹی کے علاوہ ایک اور آئٹم ہے جس کو کہتے ہیں پروویڈنٹ فنڈ اچھا یہ بھی ایک بینیفٹ ہے وہ اس طرح سے کہ کمپنی امپلائی کی سیلری سے ہر سال ایک بیسک سیلری پروویڈنٹ فنڈ کے کھاتے میں کاٹتی ہے اور یہ ڈڈکشن منتھلی بیسس پہ کی جاتی ہے اس میں بھی وہی بات ہے کہ گیارہ مہینے کے بعد ایک بیسک سیلری آپ کی سیلری سے کٹ گئی لیکن یہاں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ کمپنی اپنی طرف سے ایک بیسک سیلری اس میں ایڈ کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ دو بیسک سیلریز پروویڈنٹ فنڈ میں جمع ہو جاتی ہیں اور آپ کے نام کے اگینسٹ جو بیلنس اسٹینڈ کر رہا ہے اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں تو یہ تو بڑی ہی انٹرسٹنگ پوزیشن ہو گئی کہ آپ کی تین بیسک سیلریز ہر سال جمع ہو رہی ہیں تو آپ سوچیں اگر یہ پیسے انویسٹ ہوتے رہیں اور کمپنی کو اس پہ اچھی ریٹرن آئے تو جب آپ کمپنی کو چھوڑ کے جائیں یا جب آپ ریٹائر ہوں تو آپ کے پاس اگر آپ کی بڑی اچھی سیلری ہو تو بہت اچھی ہینڈ سم اماؤنٹ گریچوٹی اور پروویڈنٹ فنڈ کے طور پہ آپ کو مل جاتی ہے ان سب کا حساب بھی پے رول کے طور پہ کیا جاتا ہے یہ اس میں شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر کمپنی نے ایک حساب کرنا ہوتا ہے کہ لیو کیا ہے ایک لیو کی اجازت ہے ایک کیجول لیو ہوتی ہے آپ کو ضروری کام پڑ گیا تو آپ نے کہا جی میں نے چھٹی پہ جانا ہے تو ہر کمپنی نے ایک کیجول لیو کی اجازت دی ہوئی ہے پھر آپ کام کر رہے ہیں تو ہر مہینے کے بعد آپ کی ایک ارنڈ لیو جمع ہو جاتی ہے کئی کمپنیاں ڈیڑھ سے دو دن per month as earned leave بھی دیتی ہیں اکثر one and half day per month اب تیسری لیو سکھ لیو اس کو کہتے ہیں کہ آپ بیمار ہو گئے تو آپ تاکہ بیماری میں آپ کو تنخواہ مل سکے یہ تین ٹائپس کی لیوس بنتی ہیں اور ان تینوں کو اگر آپ ایڈ کریں تو یہ تقریباً آپ کی ٹوٹل سیلری کا یعنی total salary minus basic salary plus allowances اس کا یہ تقریباً ٹوینٹی فور پرسینٹ بن جاتا ہے اس کے علاوہ میڈیکل انشورنس ہے کچھ کمپنیاں میڈیکل بھی دیتی ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کمپنی لیول پہ جب آپ یہ ساری سارے بینیفٹس کو ایڈ کر لیں تو یہ تقریباً ٹوینٹی نائن پرسینٹ بنتا ہے اور اس ٹوینٹی نائن پرسینٹ کو ایک کامن نام سے ریفر کیا جاتا ہے وہ ہے سوشل چارجز یہ میں دوبارہ let me explain this once again کہ لیوس میڈیکل انشورنس اور میڈیکل بینیفٹ اس کو جب آپ ایڈ کریں گے تو اس کو کمپنیز سوشل چارجز کہتی ہیں چارجز مینس کہ آپ کو یہ پے کیا جا رہا تو یہ آپ کا یہ ٹوٹل جو سیلری کا اسٹرکچر ہے وہ اب آپ کے سامنے آ گیا تو اب ٹوٹل پیمنٹ کیا ہوئی یعنی کمپنی کے اینگل سے آپ سوچیں ذرا کمپنی کو تو فائنلی انٹرسٹ ہے کہ میرا ٹوٹل کتنا پیسہ خرچ ہوا میں نے اس امپلائی کو ٹوٹل پیمنٹ کیا کی اور یہ پیمنٹ اس کو کہا جاتا ہے ریومنریشن ریو مینریشن یعنی پیمنٹ آپ کر رہے ہیں انگریزی میں ریومنریشن کہتے ہیں اور اردو میں کل تنخواہ یعنی پوری آپ کی تنخواہ کیا ہے یہ سارے ایلیمنٹس آپ کے سامنے آ گئے تو یہ اس سلائڈ پہ جو باتیں ہم نے دیکھی وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی اب آئیے آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں یہاں پہ اس سلائڈ پہ بتایا جا رہا ہے کہ اکثر کمپنیاں house rent 45 five percent conveyance allowance two point five percent utilities two point five percent اس طرح سے اس کو اسٹرکچر کرتی ہیں تاکہ ٹوٹل الاؤنسز 50 پرسینٹ سے زیادہ نہ ہوں اور اس کی مین وجہ یہ کہ اگر کمپنی ان الاؤنسز کو ففٹی پرسینٹ سے بڑھا دیتی ہے تو ایک پینلٹی بھی کمپنی کو پڑتی ہے یہ میں پہلے میں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ اگر ایکسٹرا الاؤنسز دیے جائیں آئیے میں تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دوں کہ اگر آپ نے الاؤنس ففٹی کی بجائے سکسٹی فائیو پرسینٹ کر دیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ففٹین پرسینٹ الاؤنسز اپنی مرضی سے بڑھا دیے تو گورنمنٹ تو نہیں مانتی وہ تو کہتے ہیں جی کہ ففٹی پرسینٹ پہ آپ ٹھیک ہے وی ایگزامٹ لیکن یہ جو ففٹین پرسینٹ ہے اس پہ امپلائی بھی ٹیکس دے گا اور دوسری بات کہ اس ففٹین پرسینٹ کو کمپنی کے کی انکم سائڈ پہ ایڈ کر دیتے ہیں یعنی آپ سوچیں گے یہ کیا یہ تو بڑا بڑی زیادتی ہے بڑا ظلم ہو گیا کہ ففٹین پرسینٹ امپلائی کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے اس پہ اور باقی جو ہے وہ کمپنی کے انکم سائڈ پہ ایڈ ہو گیا سو so اس لیے یہ الاؤنسز کا حساب کرنا اور سارا یہ ورک آؤٹ کرنا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ تو آئیے دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ یہ میں بتا چکا ہوں کہ گریجٹی جو ہے ون الیونتھ ہے provident fund is also one eleventh social charges یہ کچھ میں نے تفصیلات یہاں دی ہیں casually eighteen days sick leave twelve days earn leave یہاں پہ نظر نہیں آ رہی medical group insurance five percent total about twenty nine percent یہاں میں ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا کہ please don't treat twenty nine percent as a holy figure کہ یہ جو ٹوینٹی نائن پرسینٹ ہے یہ گلوبل فگر ضرور ہے یعنی جنرلی کمپنیز اس رینج میں ہیں لیکن ایسی کمپنیز بھی ہیں جن کے سوشل چارجز 32.5 ہیں ایسی بھی ہیں جن کے 35 پرسینٹ ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کتنے بینیفٹس دیتی ہے بٹ جنرلی جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ 29 nine to thirty percent is a very common figure تو آپ جب بزنس انٹرپرائز میں جا کے کیلکولیشنیں شروع کریں گے تو آپ کو یہ گلوبل کم از کم آپ کے سامنے یہ پکچر ہوگی لیکن یاد رکھیے کہ اس کمپنی کا اپنا ایک اسٹرکچر ہوگا اس کا ایک پیرول اسٹرکچر ہے اس کے الاؤنسز کا اسٹرکچر ہے اس کی لیوس کا اپنا اسٹرکچر ہوگا اس کے رولس ریگولیشنس ہوں گے تو آپ سمپلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ ورچوئل یونیورسٹی کے فلانے کورس میں میں نے یہ پڑھا تھا this is global so use it as a guideline but remember it's very specific varies one company to another آئیے آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ یہ سمری آ گئی کہ بیسک سیلری اگر ہنڈریڈ ہے تو الاؤنس ففٹی ہیں گریچٹی تقریباً ٹین پرسینٹ ہے پروویڈنٹ فنڈ ٹین پرسینٹ ہے اور social charges twenty nine percent اب یہاں ایک ایگزامپل دی گئی ہے اور اس کی بعد میں ہم کیلکولیشنس بھی کریں گے اور آپ بھی مختلف قسم کی ایکسرسائز کریں گے کہ اگر basic salary six thousand rupees ہے تو ٹوٹل ریمونریشن نکالا جائے جس میں الاؤنس ہوں گریچوٹی ہو پروویڈنٹ فنڈ ہو اور سوشل چارجز آئیے میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں کہ اب آپ کے پاس ایک پرابلم یہ ہے کہ چھ ہزار روپے ٹوٹل اس کی بیسک سیلری ہے امپلائی کی اب ہم نے حساب لگانا کہ اس کی ٹوٹل ریمنریشن کیا ہے تو کیسے حساب لگے گا کہ آپ نے شاید آپ کو یاد ہو کہ ہنڈریڈ واز بیسک اور ففٹی واز الاؤنس تو سکس تھاؤزینڈ پہ آپ اس کا ہاف کریں گے جب چونکہ ہنڈریڈ از سکس تھاؤزینڈ اور آپ جب اس کے الاؤنس کو دیکھ رہے ہیں تو تین ہزار الاؤنس ہو گئے تو اٹ مینس کے نائن تھاؤزینڈ الاؤنس کے ساتھ ملا کے اس کی سیلری بن گئی اب باقی پروویڈنٹ فنڈ ہے تقریباً دس فیصدی اور basic salary that means six hundred gratuity ہے دیٹ سکس ہنڈریڈ پھر about thirty percent social charges ہیں نائن تھاؤزینڈ پہ ٹوینٹی سیون ہنڈریڈ وہ بن رہے ہیں تو جب آپ ان سب کو ایڈ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے total remuneration of the employee آ جائے گا اس کی ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ایک ورک شیٹ بنائیں گے ایک میں بنا کے لاؤں گا ایک میں آپ کو دکھاؤں گا بنا کے ادھر تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ایکچولی لائیو کس طرح سے یہ ورک شیٹس بنتی ہیں اور اس قسم کے پے رول کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے کیسے فارمولے لکھے جاتے ہیں کیسے مختلف کالمس میں مختلف ویلیوز کو رکھا جاتا ہے اور کیسے سب ٹوٹلس ٹوٹلس ایک کالم سے دوسرے کالم میں کیسے جاتے ہیں آپ کو یہ آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ یہ معمولی سی ایکسرسائز جو بڑی سمپل بظاہر بڑی سمپل لگ رہی ہے صرف ضرب تقسیم ہے اس میں تو صرف ضرب ہے انفیکٹ اور جمع ہے یعنی دو آپریشن آپ اس میں کر رہے ہیں تو اس کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ اس کو ورک شیٹ بنا کے ہم نے کیسے کرنا اب آئیے اگلی سلائڈ دیکھتے ہیں اب ایک کانسیپٹ درمیان میں بڑا ضروری ہو گیا اس کو میں ایکسپلین کروں تھوڑا سا کہ یہ سارا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنی بھی کیلکولیشن تھی پے رول کی سب ہر جگہ پرسنٹ کی بات ہو رہی ہے تو پرسنٹ کیا ہے اب پرسنٹ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے فریکشن کو سمجھنا پڑے گا کہ فریکشن کیا ہے چونکہ پرسنٹ فریکشن میں بھی کنورٹ کیا جاتا ہے اکثر کیلکولیشن جب آپ کریں گے تو آپ پرسینٹ کہہ رہے ہیں اور اس کو پرسینٹ ڈیوائڈیڈ بائی ہنڈریڈ یا اس پرسینٹ کو فریکشن میں اگر کنورٹ کر لیا جائے تو اس فریکشن کو ڈائریکٹلی آپ استعمال کر سکیں تو اس سلائڈ پہ فریکشن دکھایا جا رہا ہے مثلاً فریکشن کیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ہول نمبر مثلاً ون ٹو تھری فور یہ ہول ہے ایک ہوتا ہے پارٹ آف اے نمبر مثلاً ون بائی فور یہ ون بائی فور کیا ہے فریکشن ہے ون بائی ٹین کیا ہے فریکشن ہے یعنی فریکشن کیا مطلب جب ون بائی ٹین کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا کہ دس کا ایک حصہ یعنی ون ڈیوائڈیڈ بائی ٹین اگر لکھا ہوا ہے تو اٹ از آبیس کہ یہ دس کا ایک حصہ ہے اگر ٹو بائی ٹین لکھا ہوا ہے تو دو حصے ہیں دس کے اگر ایٹ بائی ٹین لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹھ حصے ہیں تو اب آپ یعنی فریکشن سمجھ گئے کہ جو حصہ ہے جتنے بھی حصے ہوں کسی چیز کے وہ ٹوٹل حصوں پہ اگر ڈیوائڈ کر دیے جائیں تو وہ فریکشن نکل آتا اس کو تھوڑا سا اور دیکھیں کہ مثلا دس مالٹے ہیں اور چار مالٹے بھائی صاحب لے گئے تو اب اگر امی نے پوچھا کہ بیٹا وہ چار مالٹے کے دن تو پتا لگا کہ وہ امی وہ تو بھائی لے گیا تو چار ڈیوائڈیڈ بائی ٹین یعنی چار حصے دس مالٹوں کے بھائی لے گیا تو اب فریکشن یہ ہوا چار بائی دس اس کو جب آپ حل کریں گے تو زیرو پوائنٹ فور بن جائے گا یعنی زیرو پوائنٹ فور فریکشن ہوا اسی طرح سے آپ اپنی لائف میں ہر وقت فریکشنس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں سوچتے نہیں کہ یہ فریکشن ہے لیکن کر ضرور رہے ہیں کتنی روٹیاں آپ کھائیں گے دس روٹیاں بنی ہوئی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی میں تو دو کھاؤں گا روز امی پوچھتی ہے جی نہیں بیٹا کتنی روٹیاں کھاؤ گے بعض اوقات شاید آپ ایک کھا رہے ہیں بعض اوقات ڈیڑھ کھا رہے ہیں تو فریکشن کیا ہوا جس دن آپ نے ڈیڑھ روٹی کھائی تو کیا فریکشن نکلا اگر امی نے دس روٹیاں پکائی ہیں تو فریکشن کیا نکلا 1.5 point five divided by ten اگر پانچ بنائی ہیں تو ڈیوائڈیڈ بائی فائیو تو اس طرح سے ہمارے حصے میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کل کے اوپر جب تقسیم کیا جائے تو وہ ہمارا حصہ بن گیا فریکشن کے طور پہ تو یہ ایک بڑا امپورٹینٹ کانسیپٹ ہے بڑا simple but very very useful اور یہ آپ کو یہ ساری جتنی بھی کیلکولیشنز ہیں اس میں کام آئے گا آئیے آگے دیکھیں اب یہ دیکھیں سلائڈ پہ دکھایا جا رہا ہے کہ فریکشن کو جب آپ ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو جواب نکل رہا ہے پرسنٹ یعنی فریکشن کو جب ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کیا جائے گا تو یہ پرسنٹ بن جائے گا اس پہ ذرا بات کریں تھوڑی سی کہ آپ نے پہلے کہا کہ جی فریکشن میرے پاس دس آئٹم تھے اور ان میں میں نے ایک آئٹم لیا تو فریکشن بن گیا ایک بڑا دس اور اس کو جب آپ نے ڈیسیمل میں کیا تو زیرو پوائنٹ ون تو اب پرسنٹ کیا ہوا کتنے پرسنٹ اس کو سو سے ملٹیپلائی جب کیا جائے گا تو وہ پرسنٹ نکل آئے گا یعنی ٹین پرسنٹ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک حصہ divided by ten zero point one fraction بنا اور اس کو ہم نے ہنڈریڈ سے جب ملٹیپلائی کیا تو ٹین پرسینٹ آ گیا اب ذرا سوچیے کہ اگر یہ پرسینٹ ٹین پرسینٹ یہ پوچھا جائے بلکہ میں آپ کو وہی اگزامپل دیتا ہوں کہ وہ جو سیب آئے تھے اس میں سے دس فیصدی آپ لے گئے تھے تو کتنا حصہ سیبوں کا آپ لے گئے فریکشن میں تو کیسے آپ کریں گے یہ کہ پرسنٹ آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ سیدھا ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کریں گے چونکہ پہلے آپ نے فریکشن کو ہنڈریڈ سے ملٹی پلائی کیا اور پرسنٹیج نکلا اب پرسنٹیج سے جب واپس جا رہے ہیں تو ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کریں گے یعنی ten divided by hundred one by ten fraction بن گیا یعنی حصہ یہاں سے ہمیں مل گیا کہ یہ دسواں حصہ میں لے گیا تو یہ آپ کو ایک بیسک سا کانسیپٹ فریکشن کیا ہے اور اس سے پرسنٹیج کیسے نکل رہی ہے آئیے اگلی سلائیڈ کو دیکھتے ہیں اس سلائڈ پہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ پرسنٹیج کو فریکشن میں کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ ٹوینٹی پرسینٹ کو کنورٹ کرنا ہے تو twenty divided by one hundred is equal to zero point two اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے اور کچھ پریکٹس بھی بلکہ ہو جائے کہ تھرٹی پرسینٹ کو آپ کیسے کنورٹ کریں گے thirty divided by hundred forty percent کو کیسے کریں گے forty divided by hundred so it means کہ جب آپ نے پرسینٹ کو فریکشن میں کنورٹ کرنا ہے تو پرسینٹ کی figure without the percent sign please remember یہ نہیں کہ بارہ پرسینٹ کا سائن ڈیوائڈیڈ بائی ہنڈریڈ کرنا ہے وہ پرسینٹ ویسے ہی ساتھ لگایا جاتا ہے سو ٹویلو پرسینٹ ہے اگر تو صرف ٹویلو کو ڈیوائڈ کرنا تو اب آپ کے پاس یہ بیسک کنورشن کا پروسیجر آ گیا کہ اگر آپ کے پاس فریکشن ہے تو اس کو آپ پرسنٹیج میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر پرسنٹیج ہے تو اس کو آپ فریکشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ دو بڑے اہم بیسک کانسیپٹس ہیں جو کیلکولیشنس میں استعمال ہوتے ہیں اور ہر جگہ بار بار آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے اتنے آسان ہیں لیکن اگر آپ ٹھیک طرح سے سوچیں گے نہیں تو غلطی کر جائیں گے تو اس طریقے کو ذہن میں رکھیے کہ حصے فریکشن ہوتا ہے اور جب فریکشن ڈیسیمل میں آ جائے تو اس کو ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی جب کریں تو وہ پرسنٹ نکل آتی ہے آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں یہ ہم کر چکے ہیں آلریڈی اچھا اب ایک نئی بات آئی کہ پرسنٹیج کیا ہے اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ دو کانسیپٹ تو ہم نے کر لی فریکشن اس میں دوسرا فریکشن تھا ایک تو پارٹس والا اور دوسرا ڈیسیمل اور وہاں سے پرسنٹ ہم نے نکالی اب ایک نئی ٹرم آ گئی percentage please note it's not percent یہ پرسنٹیج ہے یہ آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک فگر ہے پرسینٹ ٹویلو پرسینٹ ایک فگر ہے پرسنٹیج یہ کیا ہے آئیے اس کو ذرا اور دیکھیں آپ نے وہی اگزامپل دوبارہ نے اس دفعہ آپ سوچیں کہ وہ جو بیس کیلے آئے تھے اس میں میں نے دس فیصدی کے لیے میں لے گیا تھا تو کتنے پرسنٹیج کیلے آپ نے لیے تو یہ کیسے نکلے گا اس کو آپ ایسے نکالیں گے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ پرسنٹ جو بھی ہو اس کو سو پہ ڈیوائڈ کر لیا جائے اور فریکشن بنا لیا جائے اس فریکشن کو ٹوٹل تعداد کے ساتھ ملٹی پلائی کر لیا جائے تو یہ پرسنٹیج اس سے نکل آتا ہے اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ فریکشن کو ٹوٹل کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیں مثلا اگر ٹین پرسینٹ تھا تو اسٹریٹ وہ نظر آتا ہے کہ یہ پوائنٹ ون ہوگا جو ہول نمبرس ہیں وہ تو بڑے آسان ہوتے ہیں ten point one twenty point two تو اس کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک فگر آ جائے گی ایکچوئل نمبر آ جائے گا اس کو پرسنٹیج کہتے ہیں کہ یہ پرسنٹیج آئیے سلائیڈ پہ دوبارہ دیکھیں کہ اس میں اگزامپل دی ہوئی ہے کہ twenty percent of one twenty نکالنا ہے اور پھر ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اس میں ایک اور ٹرم یہاں پہ نظر آ رہی کہ جس فگر پہ اس کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے وہ بیس اس کو کہتے ہیں یعنی یہاں پہ ون ٹوینٹی از دا بیس یعنی پرسنٹ کس پہ آپ نکال رہے ہیں جس فگر پہ نکال رہے ہیں وہ بیس ہے اور پھر جو پرسنٹ والی فگر ہے وہ ریٹ اس کو کہا جاتا ہے تھوڑی سی یہ ڈسکشن کر لیں کہ ایک بات ہوئی پرسنٹ اتنے پرسنٹ تو اس کا دوسرا نام ریٹ ہے کہ ریٹ کیا ہے جی مثلا آپ بینک جا رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ بتائیے کہ آپ کیا چارج کر رہے ہیں لونس پہ مینیجر صاحب کتنے پرسنٹ انٹرسٹ آپ چارج کر رہے ہیں تو مینیجر صاحب نے آپ کو بتایا کہ آج کل بڑا سستا ہے چونکہ تو ہم بارہ فیصدی آپ سے چارج کریں گے تو یہ بارہ فیصدی تو مجھے معلوم ہے کہ وہ کاروں والے ساڑھے آٹھ فیصدی روز اشتہار دیتے ہیں تو مجھے یہ بڑا ہائی لگ رہا تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو بڑا ہائی ریٹ ہے یہ اتنے پرسنٹ ٹویلو پرسنٹ یہ تو بڑا ہائی ریٹ ہوا یعنی ٹرم ریٹ نوٹ کریں کہ ریٹ یہ جو پرسنٹ ہے اس کو ریٹ کہا جا رہا ہے اچھا اب اگر وہ مینیجر آپ سے پوچھے کہ کتنا لون سر آپ کو چاہیے تو آپ کہیں کہ جی مجھے تو دس لاکھ روپیہ چاہیے میں نے فلیٹ بنانا تو دس لاکھ اس کیس میں بیس ہوگا دس لاکھ بیس اور بارہ فیصدی ریٹ اب صاف ظاہر ہے آپ کو تو یہ انٹرسٹ ہوگی کہ پرسنٹیج کیا بنے گی کتنے روپے اصل میں مجھے دینے پڑیں گے یعنی فوراً آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں twelve percent of five hundred thousand تو کیسے آپ کریں گے اس کو اس کو فریکشن بنا لیں point one two hundred thousand تو یہ موسٹ پرابلی سکسٹی تھاؤزینڈ کی فگر آ جائے گی تو یہ ساٹھ ہزار روپیہ یہ پرسنٹیج بن رہا ہے اس لون کے لیے جو آپ بینک سے لینا چاہتے ہیں جس پہ بینک ایک ریٹ آف انٹرسٹ اپلائی کرے گا جو بارہ پرسینٹ ہے یعنی بارہ پرسینٹ انٹرسٹ آپ نوٹ کریں دو تین باتیں یہاں پہ آ گئیں ٹرمس آ گئیں کہ جس میں انٹرسٹ آ گیا ریٹ آ گیا ادھر بیس آ گیا تو اس سلائڈ پہ جو باتیں ایکسپلین کی گئیں وہ بیسکلی یہ کانسیپٹس ہیں آئیے اگلی سلائیڈ کو دیکھیں یہ اور ایگزامپل ہے چھوٹی سی کہ پرسنٹیج کیا ہے بیس انٹو ریٹ یعنی کیا ہوا کہ twenty percent into one twenty اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹوینٹی پرسینٹ کو twenty divided by hundred into one twenty یا پھر آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ ٹوینٹی ڈیوائڈیڈ بائی ہنڈریڈ جو ہے وہ پوائنٹ ٹو ہے تو اس کو ون ٹوینٹی سے جب ملٹیپلائی کریں تو یہ ٹوینٹی فور بنتا ہے تو پرسنٹیج کی یہ سمپل سی کیلکولیشن کہ twenty percent of one twenty اس کا جواب نکل رہا ہے ٹوینٹی فور اگلی سلائڈ دیکھیں اب یہاں میں تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن چاہوں گا کہ پرسنٹیج کے ڈفرینٹ ٹائپس آف پرابلمس آپ کے سامنے جگہ جگہ آ جائیں گے اور تھوڑا سا کبھی بیکورڈ کبھی فارورڈ آگے پیچھے سوچنا پڑتا ہے ایک تو سیدھا کہ جی اگر اتنا وہ انٹرسٹ ہو اور اتنے روپے میں ادھار لوں لون لوں تو کتنے پرسنٹ یہ ہوا وٹ از دا ریٹ کتنے پرسنٹ ہوا دوسرا سوال یہ تھا اگر وہ بینک جو ہے وہ اس انٹرسٹ پہ مجھے دے رہا ہے تو پرسنٹیج کیا ہوئی اور تیسرا سوال صاحب کہ اگر بینک مجھے بتائے کہ سر یہ بڑا سستا ہے یہ صرف sixty thousand only sixty thousand آپ کو پڑے گا تو میں نے وہ صرف سکسٹی تھاؤزینڈ کو تو میں نہیں دیکھ رہا میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے پرسنٹ ہے کیونکہ امپورٹنٹ بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف banks bank A bank B bank C وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اتنے روپے آپ کو دینے پڑیں گے اب مجھے میں کمپیئر روپوں میں بھی کر رہا ہوں لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ ان کا کیا ہے یعنی کتنے پرسنٹ انٹرسٹ یہ چارج کر رہے ہیں تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ whether the rates are comparable to other banks کیا یہ واقعی وہ جائز انٹرسٹ ریٹ لے رہے ہیں تو یہ میں جب تک یہ کیلکولیشنس کا میتھڈ مجھے نہیں آئے گا میں یہ کر نہیں سکوں گا یعنی ان ادر ورڈس یہ کیلکولیشن اب کرنی پڑے گی کہ فرام دا ٹوٹل پرسنٹیج یعنی amount in rupees what is the rate تو یہ بیسک اکویشن جو آپ کے سامنے آ گئی کہ percentage is equal to rate into base اس کو آپ جو بھی ان میں سے ویلو ان نون ہو اگر دو نون ہیں تو تیسری کو ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں ہم نے بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس سمجھے فریکشن پرسنٹیج ریٹ بیس یہ سارے ایسے کانسیپٹس ہیں جو ہر وقت آپ کی بزنس لائف میں استعمال ہوں گے ان کی پریکٹس اگلے لیکچر میں ہم تفصیل سے کریں گے میں کئی اگزامپلز آپ کو دکھاؤں گا اور ہم ورک شیٹس بنائیں گے پچھلے لیکچر میں جو ہم نے ایکسرسائزز کی تھیں جو بیسک اریتھمیٹک آپریشنس کیے تھے ان کو بھی میں یہ چاہوں گا کہ ہم لائیو دیکھیں تاکہ آپ کو مائکروسافٹ ایکسل کی انڈرسٹینڈنگ اور ہو جائے اسٹوڈینٹس میری تجویز ہے کہ آپ مائکروسافٹ ایکسل کو امیجیٹلی اچھی طرح سے دیکھنا شروع کریں اس کی بیسک آپریشن بیسک فنکشنس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں اس کے علاوہ ویب سائٹ پہ جا کے جو سلائڈس فردر دوسرے لیکچرز کی اویلیبل ہیں ان کو آپ دیکھیں ہینڈ آؤٹس کو اسٹڈی کریں یہ سب مٹیریل آپ کے لیے اویلیبل ہے مائکروسافٹ ایکسل کی ہیلپ فائل میں سے کچھ ایکسٹریکٹس جو آپ کے لیے بہت ریلیونٹ ہیں وہ بھی ویب سائٹ پہ رکھ دیے گئے ہیں یہ H T M L file کی شکل میں موجود ہیں ان کو بھی آپ اچھی طرح سے دیکھیں اگلے لیکچر میں ہم gross earning investment percentage change یہ ساری بیسک باتیں جو ان کانسیپٹس پہ بلڈ کی جائیں گی ان کو اسٹڈی کریں گے نئی ایگزامپلس دیکھیں گے اور اس کورس کو ہم آگے لے کے جائیں گے اسٹوڈینٹس اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ السلام علیکم